حضرت ابراہیم نخعی اور حضرت سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ وہ خالی زمین کو کرائے یعنی بٹائی یا ٹھیکے پر دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو سو چھیاسٹھ